السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد علیہ رسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی سبق نمبر دو سو چودہ آیت نمبر سولہ سے انیس تک لیسن نمبر 214 آیت نمبر 16 ٹو 19 لفظی ترجمہ یا بنیا اے میرے بیٹے انہا بے شک وہ ان تک اگر ہو مسقال حبتن ایک دانے کے برابر منخر دلن رائی میں سے فتکن پھر ہو فی سخرتن کسی چٹان میں اوف سماوات یا آسمانوں میں اوف الارض یا زمین میں یا طب اللہ لے آئے گا اس کو اللہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی لطیف باریک بین ہے خبیر باخبر ہے یا بنیا اے میرے بیٹے عقیم السلاد قائم کرو نماز وامر بالمعروف اور حکم دو نیکی کا ونہ انل المنکر اور روکو برائی سے وسبر اور صبر کرو علامہ اصابک اوپر اس کے جو پہنچے تجھ کو ان نزال کا بے شک یہ من عزم الامور بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے ولا تسا ارخد کا اور نہ تم پھیرو اپنا گال لنا سے لوگوں کے لیے ولا تمش اور نہ تم چلو فل اردی زمین میں مراحا اکڑ کر اتراتے ہوئے ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یحب نہیں پسند کرتا کلا ہر مختال خود پسند فخور فخر جتانے والے کو مقصد اور اعتدال رکھ فی مشی کا اپنی چال میں وغد اور پسترک سوتک اپنی آواز میں سے ان بے شک انکرل اسواتے سب سے زیادہ ناپسندیدہ آوازوں میں سے لسوت الحمیر البتہ گدھے کی آواز ہے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 ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير